عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بکری کی دستی کا گوشت چھری سے کاٹا اور اس میں سے کھایا پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھتیس یہ حدیث صحیح ہے